محاضر ابو مورع نے کہا ہم سے سعد بن سعید بن قیس انصاری نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے ابن مرجانہ نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے کے وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون مجھ سے دعا کرے گا کہ میں اس کی دعا قبول کروں یا مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں پھر فرماتا ہے کون اس ذات کو قرض دے گا جو نہ محتاج ہے اور نہ حق مارنے والی ہے یعنی اللہ تعالی کو امام مسلم نے کہا ابن مرجانہ سے مراد سعید بن عبداللہ یعنی ابو العثمان المدنی ہیں اور مرجانہ ان کی والدہ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پچہتر